فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين جبکہ انہوں نے غمگینی کی حالت میں دعا کی اگر انہیں ان کے رب کا احسان نہ پا لیتا تو یقیناً وہ برے حالوں میں بنجر زمین میں ڈال دیے جاتے انہیں ان کے رب نے پھر نوازا اور انہیں نیک کاروں میں کر دیا یقیناً ان منکروں کی چاہت ہے کہ اپنی تیز نگاہوں سے اے نبی تمہیں پھسلا دیں یہ جب کبھی قرآن سنتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے در حقیقت یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہی ہے سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے یونس علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی اپنی قوم کی ایزا پر اور ان کے جھٹلانے پر صبر و سہار کرو ان قریب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہونے والا ہے آخر کار آپ کا اور آپ کے ماتحتوں یعنی آپ کے تابے داروں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ہی غلبہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دیکھو تو مچھلی والے نبی کی طرح نہ ہونا اس سے مراد یونس ابن متا علیہ السلام ہیں جبکہ وہ اپنی قوم پر غضبناک ناک ہو کر نکل کھڑے ہوئے پھر جو ہوا سو ہوا یعنی آپ کا جہاز میں سوار ہونا مچھلی کا آپ کو نکل جانا اور سمندر کی تہ میں بیٹھ جانا اور اس تہ بتہ اندھیریوں میں اس قدر نیچے آپ کا سمندر کو اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے سننا اور خود آپ کا بھی پکارنا اور لا الہ الا انت سبحانک انی کن من الظالمین پڑھنا پھر آپ کی دعا کا قبول ہونا اور اس سے نجات پانا وغیرہ جس واقعے کا مفصل بیان پہلے گزر چکا ہے جس کے بیان کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم اسی طرح ایمانداروں کو نجات دیا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر وہ یعنی یونس علیہ السلام تسبیح نہ کرتے مچھلی کے پیٹ میں تو قیامت تک اسی کے پیٹ میں پڑے رہتے یہاں بھی فرمان ہے کہ جب انہوں نے یعنی یونس نے غم اور دکھ کی حالت میں ہمیں پکارا پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یونس علیہ السلام کی زبان سے نکلتے ہی یہ کلمہ عرش پر پہنچا فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کمزور و غیر معروف شخص کی آواز تو ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے پہلے کی سنی ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اسے پہچانا نہیں فرشتوں نے عرض کیا نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے بندے یونس علیہ السلام کی آواز ہے فرشتوں نے کہا اے ہمارے رب پھر تو آپ کا یہ بندہ وہ ہے جس کی اعمال صالحہ ہر روز آسمانوں پر چڑھتے رہے جس کی دعائیں ہر وقت قبولیت کا درجہ پاتی رہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سچ ہے فرشتوں نے کہا پھر اے ارحم الرحمین ان کی آسانیوں کے وقت کے نیک اعمال کی بنا پر انہیں اس سختی سے نجات عطا فرمائیے چنانچہ ارشاد باری ہوا کہ اے مچھلی تو انہیں اگل دے اور مچھلی نے انہیں کنارے پر آ کر اگل دیا یہاں بھی یہی بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر برگزیدہ بنا لیا اور نیک و کاروں میں کر دیا مسرد احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کو لائق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو یونس ابن متع علیہ السلام سے افضل بتائے بخاری و مسلم میں بھی یہ حدیث ہے بس کچھ الفاظ کے ہیر پھیر ہے کسی روایت میں اس طرح ہے کہ مجھے یونس ابن علیہ السلام سے افضل مت بتاؤ یہ اس لیے کہ کہیں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے ایسا نہ کہنے لگیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا کہ اس میں یونس علیہ السلام کی برائی اور مذمت سی نکلتی ہے اگلی آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بغض و حسد کی وجہ سے یہ کفار تو اے نبی اپنی آنکھوں سے گھور گھور کر آپ کو پھسلا دینا چاہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حمایت اور بچاؤ نہ ہوتا تو یقیناً یہ تو ایسا کر گزرتے اس آیت میں دلیل ہے اس امر پر کہ نظر کا لگنا اور اس کی تاثیر کا اللہ کے حکم سے ہونا حق ہے جیسا کہ بہت سی احادیث میں بھی جو کئی کئی سندوں سے مروی ہیں نظر بد کا علاج اور بدشگونی کی مذمت مستد احمد میں ہے کہ الو اور نظر میں کچھ بھی حق نہیں سب سے اچھا شگون فال ہے یہ حدیث ترمیدی میں بھی ہے اور امام ترمیدی اسے غریب کہتے ہیں ایک اور روایت میں ہے کہ کوئی ڈر خوف الو اور نظر میں نہیں اور نیک فال سب سے زیادہ سچا فعال ہے یہ تمام روایتیں مسند احمد ترمدی وغیرہ کی ہیں نظر بد سے بچاؤ کے چند مفید عملیات صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ نے فرمایا نظر حق ہے اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کرنے والی ہوتی تو نظر کر جاتی جب تم سے غسل کرایا جائے تو غسل کر لیا کرو مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی پناہ میں دیتے من عید کلیمتمتی منکل ومن منک العین المََََََََََََََََََََ یعنی تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے بھرپور کلمات کی پناہ میں سونپتا ہوں ہر شیطان سے اور ہر ایک زہریلے جانور سے اور ہر ایک لگ جانے والی نظر سے اور فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے دونوں بیٹوں اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کو انہی الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیا کرتے تھے یہ حدیث سنن میں اور بخاری میں بھی ہے ابن ماجہ میں ہے کہ سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ غسل کر رہے تھے عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں نے تو آج تک ایسا جسم کسی پردہ نشین کا بھی نہیں دیکھا بس ذرا سی دیر میں وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے لوگوں نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ ان کی خبر لیجئے یہ تو بے ہوش ہو گئے رسول اللہ نے فرمایا کسی پر تمہارا شک بھی ہے لوگوں نے عرض کیا ہاں عامر ابن ربیعہ پر رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے کیوں کوئی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی کسی ایسی چیز کو دیکھے کہ اسے بہت اچھی لگے تو اسے چاہیے کہ اس کے لیے برکت کی دعا کرے پھر پانی منگوا کر عامر ابن ربیعہ سے فرمایا کہ تم وضو کرو منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ اور گھٹنے اور تہبند کے اندر کا حصہ جسم دھو ڈالو دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا برتن کو اس کی پیٹھ کے پیچھے سے اوندھا دو نسائی وغیرہ میں بھی یہ روایت موجود ہے ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ جنات کی اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے جب سورہ معاوضتین یعنی قلعت برب الفلق اور برب الناس نازل ہوئیں تو رسول اللہ نے انہیں لے لیا اور سب کو چھوڑ دیا مسند وغیرہ میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے نبی کیا آپ بیمار ہیں آپ نے فرمایا ہاں تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا بسم اللہ عرقی کا میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ پر دم کرتا ہوں من کل شعی ان کا ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت پہنچاتی ہے من شر کل نفسن و آئین ہر جان کے شر سے اور ہر نظر بد سے و اللہ یشفی کا اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیں گے بسم اللہ عرقی کا میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ پر دم کرتا ہوں بعض روایات میں کچھ الفاظ کا ہیر پھیر ہے بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ یقیناً نظر کا لگ جانا برحق ہے ترمیدی وغیرہ میں ہے کہ اسما رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جعفر کے بچوں کو نظر لگ جایا کرتی ہے تو کیا میں کچھ دم کرا لیا کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کر جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر بد سے دم کرنے کا حکم مروی ہے جیسا کہ بخاری میں ہے مستد احمد کی حدیث میں بھی ہے کہ سہل اور عامر رضی اللہ عنہما والا قصہ جو ابھی گزرا ہے قدر تفصیل کے ساتھ مروی ہے بعض روایات میں مستد کی یہ بھی ہے کہ یہ دونوں بزرگ غسل کے ارادے سے چلے اور عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ پانی میں غسل کے لیے اترے اور ان کا بدن دیکھ کر سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ کی نظر لگ گئی اور وہ وہیں پانی میں خرخراہٹ کرنے لگے میں نے تین مرتبہ آوازیں دیں لیکن جواب نہ ملا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور واقعہ سنایا آپ خود تشریف لائے اور تھوڑے سے پانی میں کھچ کھچ کرتے ہوئے تہبند اونچا اٹھائے ہوئے وہاں تک پہنچے اور ان کے سینے میں ہاتھ مارا اور دعا کی اللہ مصرف عن ہوں جر رہا و وصبہا صبح کہ اے اللہ آپ اس سے اس کی گرمی اور سردی اور تکلیف دور کر دیجیے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں یہ کافر اپنی حقارت بھری نظریں آپ پر نبی ڈالتے ہیں وہاں اپنی تانہ آمیز زبان بھی آپ پر کھولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن لانے میں مجنون یعنی دیوانے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتے ہیں کہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام عالم کے لیے نصیحت نامہ ہے سامعین الحمدللہ للہ للہ سوریہ قلم کی تفسیر مکمل ہوئی